يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد احد یا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي مرضیہ جنتي فی عبادی جنتی صدق اللہ العظیم والفجر اور قسم ہے صبح کی ولیال عشر اور قسم ہے رتر دس راتوں کی وشف والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے حلفی ذالک قسم الزی ہجر کیا ان باتوں میں مندوں کے لیے کافی نہیں ہے سمجھنے کے لحاظ سے پھر بھی نہیں سمجھتے تو عذاب ہوگا اور دیکھو کیسا عذاب ہوا علم ترقیفہ فعال رب کا بے کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ کے رب نے کیا کیا ہے قوم عاد کے ساتھ جن کو ارم بھی کہتے ہیں بڑے بڑے ستونوں والے لم یخلق لمحلق فی البلاد یہ وہ ارم ہیں کہ جن جیسا مضبوط علاقوں میں نہیں پیدا کیا گیا بہت مضبوط لوگ تھے وہ سمود الزی نجاب الصخر بلواد اور ایسی قوم سمود بھی اپنے تقزیب کی وجہ سے ہلاک ہوئی جو پتھروں کو تراش کر کے وادیوں میں گھر بناتے تھے اور فرعون جو بہت ظالم تھا کیلوں کے ساتھ میخیوں کے ساتھ سزا دیتا تھا الزین تغو البلاد یہ ساری جو قومیں ہم نے گنوائی یہ شہروں میں سرکشی کرتے تھے کفر و شرک پر تھے فاکثر و فی الفساد انہوں نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کر رکھا تھا فصب علیہم رب کا سعود عذاب پھر آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا گرایا بلا شبہ آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے فعمل انسان و اضا مب تلا ہو رب ہو فکرم ہو و نام ہو فیقول و ربی اکرمن بہرحال انسان کو جب مال و دولت زیادہ دے کے اس کا رب آزماتا ہے اس کا اکرام کرتا ہے اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی میرا خیال رکھا ہے وہ اما ازا مب تلا ہو اور جب اللہ تعالیٰ بندے کو غربت دے کر آزماتا ہے فقدر علیہ ہی کا اور اس کے اوپر اس کا رزق کم کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں سرات مستقیم تو یہ ہے کہ جس کو نعمت ملے وہ کہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اور جس پر تنگی ہو حالات کی تو اس پر صبر کرے شکوہ نہ کرے کلّہ ہرگز ایسا یوں نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر و شکر کے ساتھ رہیں تم میں سے اکثر کی حقیقت تو یہ ہے کہ تم یتیم کا احترام نہیں کرتے ہو بلکہ اس کا مال بھی کھا جاتے ہو اور مسکینوں کو نہیں خیال کرتے کھانا نہیں کھلاتے بلکہ تم میں اکثر تقلون تراس عقلاً لمہ کہ وراثت کا مال بھی دوسرے کا حق جو ہوتا ہے وہ بھی سارا کھا جاتے ہو وہ تو حب المال نلمال جمع تم بہت زیادہ بے جا مال کے ساتھ محبت کرتے ہو یاد رکھو یہ سب حساب ہوگا کلّہ ایزا دکت الرز و دکن دکا کہ جب زمین کو پیس دیا جائے گا اور برابر بنا دی جائے گی وجہ رب و قول ملک و صفن صفا اور آپ کا رب اور فرشتے کما ہوا شان ہو حساب کے لیے جلوہ افروز ہوں گے اس وقت جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اور اس دن انسان نصیحت قبول کرے گا وہ انا لہو ذکر لیکن اس دن نصیحت قبول کرنے کا کہاں فائدہ ہوگا یقول یا لئی تنی قدم تو لحیاتی انسان یہ کہے گا ہائے افسوس کہ اس زندگی کے لیے کچھ مجھے میں نے بھیجا ہوتا آج کام آتا فیو ذلّہ یو عذب و عذاب ہو و آج کے دن تو اللہ جیسا عذاب بھی کوئی سخت عذاب نہیں دے سکتا ولا یوسک و ساک ہو آج تو اللہ جیسی پکڑ بیڑیوں میں جو جکڑا جا رہا ہے ایسا کوئی اور بھی نہیں جکڑ سکتا جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یوں آواز آئے گی یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے اطمینان والے جی ار جی الا ربک اپنے رب کی طرف جاؤ رب تم سے راضی تم رب سے راضی ہو فت خلیفی عبادی حکم ہوگا اے نیک بندو میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ ہی میری جنت میں داخل ہو جاؤ یہ سورہ فجر ہے مکی ہے مکی سے مطلب یہی ہے کہ قبل الحجرت نازل ہوئی جو بتا چکا ہوں شروع میں اس صورت کے اندر چند چیزوں کی قسم کھائی گئی اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کیا یہ قسم کافی نہیں ہے کہ لوگ کیوں نہیں اللہ رسول کو مان رہے آخرت پر ایمان کیوں نہیں رکھ رہے ورنہ ان کے اوپر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا جیسے دوسرے لوگوں پر آیا جن کا ادھر ذکر ہوا ہے والفجر سے مراد بعض رات نے تو ہر صبح مراد لی بعض رات نے والفجر سے ذی الحجہ کی صبح مراد لی بعض رات نے محرم کی صبح مراد لی بہرحال جو بھی ہو ایک ہر صبح ایک نیا پیغام لے کے آتی ہے ولیال عشر اور قسم ہے دس راتوں کی مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں وشف والوتر قسم ہے جفت اور طاق کی جفت سے مراد دس راتیں دن سے کے اور وطر سے مراد نامی سے لجا اذا یسر اور رات کے جب جائے مطلب یہ انقلاب زمانہ ہے دن رات کا آنا قرآن مجید نے غالباً بھیشمہ پا رہا ہے نہ کولا رئی تم ان جا عل اللہ علیہ سرمدَََََََََن اللہ یوم القیامت من اللہ غیر اللّہ بضیا کہ اگر اللہ تعالی رات کو روک لے رات ہی رہے صبح نہ ہو تو کون ہے تم میں سے جو صبح لے آئے گا اور اگر اللہ تعالیٰ صبح یعنی دن جب لایا ہے تو دن کو دن ہی رکھے رات نہ لے کے آئے تو کون ہے تم میں سے کہ رات لے آئے گا اس سے بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے فرمایا کل رہی تم ان جال اللہ علیہ کم یوم القیامہ تم لوگو غور تو کرو اگر اللہ تمہارے اوپر رات کو لمبا کر دے قیامت تک کے لیے من الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارا معبود یاتی کم جو دن کو لے آئے گا زہر نہیں لا سکتا کوئی کولا رئی تم انجال اللہ علیہ کو منہار سرمدََََََََََََََََََََ القیامہ اگر اللہ تمہارے اوپر دن کو لمبا کر دے قیامت تک کے لیے اور رات نہ لائے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے لیے رات لے کے آئے گا کوئی نہیں لا سکتا تو ہر روز کا دن کا آنا رات کا جانا پھر رات کا آنا دن کا آنا موسموں کا تبدیلی یہ انقلاب زمانہ قدرت پر دلالت کرتے ہیں کہ قادر کو پہچانو فرمایا اس قادر کو نہیں پہچانتے جو اتنے بڑے انقلابات ہر روز آپ کو دکھا رہا ہے منکر بنتے ہو تو پھر عذاب آئے گا دیکھو کیسا ہوا آپ کے رب کا فیصلہ عذاب کا قوم عاد کے لیے یہ قوم عاد انہی کو ارم بھی کہتے ہیں عاد بھی انہی کے خاندان کا ایک شخص تھا تو اس کی طرف قوم عاد منسوب ہو جاتی ہے جن کی طرف پیغمبر حضرت حود علیہ السلام آئے اور انہی کو ارم بھی کہتے ہیں ان کے دادے کا نام ارم تھا تو بعض دفعہ قوم کی نسبت دادے کی طرف کی جاتی ہے اور انہی کے بیٹوں میں سے سمود بھی ہے سمود جو قوم سمود مشہور ہوئی وہ بھی ایک بڑا بندہ تھا جد امجد سمود بن عابر بیٹے ہیں عابر کے عابر بیٹے ہیں پھر عاد کے عاد بیٹے ہیں پھر آس کے اور آس بیٹے ہیں ارم کے اور ارم بیٹا ہے سام کا اور سام بیٹا ہے حضرت نو علیہ السلاۃ وسلام کا جو نسل انسانی دوبارہ پھیلی تو نو علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آیا اور اس کے بعد جو بچ گئے تھے نیک لوگ ایک عرصے تک رہے نیک پھر ان میں سے جو بگڑ گئے تھے ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغمبر حضرت حود علیہ السلام آیا نو علیہ السلام کے عذاب اور سیلاب کے بعد یہ پھر پہلی قوم ہے جن کے اوپر عذاب آیا قوم حود بھی کہتے ہیں قوم عاد بھی کہتے ہیں ان کو ارم بھی کہتے ہیں ذات العماد یہ ارم اتنے مضبوط لوگ تھے جس کو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ ستونوں کی طرح تھے یعنی ستون مضبوط ہوتا ہے پوری عمارت کو اٹھا لیتا ہے قد کے لحاظ سے بھی اور مضبوطی کے لحاظ سے بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ قوم عاد یہ اتنی مضبوط تھی اللہ تعلم یخلق اخلق فی البلاد اور ساتھ آگے یہ صفت بیان کی کہ ان جیسا مضبوط پیدا ہی نہیں کیا اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تکزیب کی تو عذاب کی زد میں آئے اور گئے ختم ہو گئے پھر اس کے بعد جو نیک لوگ حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے ایک عرصے تک ٹھیک رہے عود علیہ السلام دنیا سے چلے گئے پھر یہ بگڑ گئے پھر ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلاۃ وسلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس قوم کو سمود کہتے ہیں اسی پہ ذکر ہوا کہ پھر سمود بھی جو خراب ہو گئی سمود الزین عجاب الصخر بلواد قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ ہوا کا تھا وہ مکان گرے یوں گرے لوگ گرے بس اس سزا اس ہوا میں ایسا زہریلا پیغام تھا کہ ختم ہو گئے وہ کھنڈرات تو یہ دیکھ ہی رہے تھے قوم سمود بھی تو قوم سمود نے پھر یہ کیا کہ یہ پتھر پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر بنائے اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم نے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنایا ہے کہ قوم عاد پر اس لیے وہ ہو گیا ان پر یہ حال حوال کہ ان کے گھر کمزور تھے ہوائیں تو موسم کے تبدیلی سے چلتی ہی ہوتی ہیں تو تیز ہوائی ہوا آئی اور قوم عاد کے گھر گر گئے ان کے اگر گھر مضبوط ہوتے تو ہوا سے نہ گرتے یہ مادی زندگی کی کہانی ہے جو اب بھی اس طرح کے بدبخت جاہل دانشور میڈیا پر بیٹھ کے یوں کرے وہ جی زلزلہ آ گیا وہ پڑی ہل گئی جی یوں تو ہل جاتا ہے تو یوں ہل جاتا ہے فلان تاکہ لوگ اگر اس حرکت میں بھی رجوع اللہ اور توبہ استغفار میں لگ جائیں اللہ کو ماننے لگ جائیں تو اچھی بات ہے لیکن زہر ہے کہ یہ دو جنگیں ہیں ایک شیطان کی اور ایک اللہ کا نظام ہے شیطانوں نے تو اپنا کام جاری رکھنا ہے نا تاکہ لوگ رجوع اللہ کی طرف نہ جائیں اور اسی طرح ہی ہو بد بخت جیسے ہم ہیں وہ جی پڑی ہل گئی تھی اور یوں ہو گیا تھا اور فلان ہو گیا تھا تو پڑی سارے علاقوں میں ہلی بعض گرے بعض کیوں نہیں گرے یہ کیا بات ہوئی تو مسئلہ یہ ہے کہ ان نے بھی یعنی قوم سمود نے بھی یہی سمجھا کہ ان کے مکان کچے تھے ہوا تیز آ گئی تھی قوم عاد پر تو وہ اس لیے گر گئے لہذا ہم مکان پکے بناتے ہیں ہوا اور زلزلے آئیں گے تو نہیں گریں گے سمود نے کیا کیا وہ سمود الزین جاب الصخر بالواد پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر بنائے گھر تو اسی طرح رہ گئے اللہ نے بھی کہا تم نے محنت کی ہے نشانی دنیا کے لیے اور وہ خود گرتے گئے ایک چیخ آئی اور خود اوندے بل گرتے گئے اور مرتے گئے آج تک سعودی عرب کا بارڈر ہے میں کئی دفعہ تاریخ بتا چکا ہوں جب تبوک کی طرف بندہ جاتا ہے تو یہ راستے میں قوم سمود یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ تبوک جا رہے تھے کہ جلدی جلدی سے گزرو اور یہاں سے کوئی مطلب ہے پانی کنویں سے نہیں پینا اور فلاں انہوں نے وہ اٹھنے کا مطالبہ کیا تھا قوم سمود نے وغیرہ فرمایا اسی طرح فرعون ہے بڑا ظالم تھا چار سو سال حکومت تھی سر میں کبھی درد نہیں ہوا ان رب و کو کا دعویٰ کرنے لگا اللہ جی تغوف البلاد ان لوگوں نے علاقوں میں فساد برپا رکھا تھا اور فس سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا پھر اس کے بعد دوسرے سارے فساد ہیں ظلم و زیادتی اور قتل و قتال وغیرہ اللہ بھی دیکھ رہے تھے اور پھر اللہ نے ان کو پکڑا اور عذاب کی زد میں آئے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو میں نے بتایا بعض حضرات نے کئی سو سال حکومت لکھی ہے نمرود کی تو ایک مچھر سے مروا دیا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے فرعون کے کہ ایک غوطے نے فغشیا علیہم ہوں ماغشیا ہوں بس اے یوں بھنور پانی کے بھنور نے اس کو یوں کیا اور بس ختم تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب مادی زندگی کے لوگ تھے بس یوں ہی کہتے تھے کہ کبھی ہوا آتی ہے اور کبھی یوں اور عذاب کی زد میں آ گئے اسی طرح ایک اور بے دین بندے کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فعمل انسان اضا مبتلا ہو رب ف اکرم ہو و نعم ف یقول ربی اکرمن اصل تو کافر ہے جو یوں ہوتا ہے لیکن اب تو مسلمان بھی اسی طرح کے جملے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے ابتلا کا لفظ ہے آزماتا ہے مال دے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال دولت تو اللہ کی رضا کی دلیل ہے مال دولت کا زیادہ ہونا نہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے نہ رضا کی دلیل ہے اور فقر و فاقہ ہونا نہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے نہ رضا کی دلیل ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور رضا کا اصول ضابطہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے ان اکرم کو مند اللہ کو مال و دولت بھی آزمائش ہے غربت بھی آزمائش ہے جو سرات مستقیم پر ہے اللہ اس سے راضی ہے اور ہر طرح کے اسلاف گزرے ہیں کوئی مالدار بھی گزرے ہیں کوئی غریب بھی گزرے ہیں اصل تو یہ ہے کہ شریعت کا دامن انسان نہ چھوڑے خا غربت کا زمانہ ہو یا مالداری کا اس بے دین شخص نے کیا کہا کہ جب مال و دولت اس کو اللہ نے دیا اور آزمائش کے اندر اس کو مبتلا کیا مال و دولت خود آزمائش ہے جب زیادہ آ جائے اس کے بارے میں پوچھو گی میں نے این اقتصبہ میں نے نہ انفقا کیسے کمایا کہاں خرچ کیا کیا کرتے رہے ہو وہ کہتے میرے رب نے میرا احترام کیا ہے میں اسی قابل تھا کہ مجھے مال و دولت زیادہ ملا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے جملہ یہ ہونا چاہیے میرا کوئی کمال نہیں میرے رب کا فضل ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو کچھ اس نے دیا ہے سب اس کا انعام ہے یہ ایمان والے کا جملہ ہونا چاہیے وہ اما اظام اب طلحہ فخر علیہ رزقہ فیقول ربی آہانا جب رزق کم دے دیتا ہے کسی کو یہ بھی ابتلا کا لفظ ہوا آزماتا ہے اللہ کہ رزق کی تنگی میں یہ کس در پہ جاتا ہے کس کو پکارتا ہے تو وہ انسان جو بے دین ہوتا ہے یا کافر ہے یا ایمان میں کمزور تو کہتا ہے ہمارے رب نے ہماری توہین کی بس ہمیں ہمیشہ ہی غریب رکھا ہے ہمیں تو یوں ہی رکھا ہے لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں مسلمان بھی ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے بہت سارے اونچے لوگ پیغمبر بھی اور اولیاء اللہ غریب گزرے ہیں لیکن انہوں نے شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑا اور بہت سے اللہ والے نیک لوگ جو اولیاء اللہ یا پیغمبر بھی بادشاہ بھی گزرے اور مالداری میں بھی بہت اونچے لیکن وہ شریعت کے اوپر پابند رہے کہ رزق کی فراوانی بھی امتحان ہے لیکن یہ کہے کہ اللہ کا فضل ہے غربت بھی امتحان ہے اور اس پر صبر کرے اللہ سے اس کا حل مانگے فرمایا کہ تم لوگ مراد جو ہے مشرقین مکہ ہیں یتیموں کا خیال نہیں کرتے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم تو یتیموں کا مال ظلم کھا جاتے ہو اور ایسے ہی وہاں اس وقت طریقہ کار تھا کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہو بلکہ میراث ضبط کر جاتے ہو کسی کی میراث ہوتی ہے دوسرے کی بھی تو وہ اس کا بھی حصہ کھا جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض دفعہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کے چار پانچ بچے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کا کچھ مال نہ کسی کے پاس پڑا ہوتا ہے دوسرے وارثوں کو پتہ نہیں ہوتا تو امانت دیانت کی بات یہی ہے کہ جس وارث کے پاس اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہے اور دوسروں کو پتہ نہیں تو اس کو سامنے ظاہر کر دینی چاہیے جیسے وہ روانہ ہو گیا ہے اللہ اس کی مغفرت کرے تو کل ہم نے بھی روانہ ہو جانا ہے یہ پیسہ جمع کر کے آج چھپا کے کہ تاکہ دوسرے وارثوں کو پتہ نہ چلے میرا کام زیادہ بن جائے کیا فائدہ ہے اس کا وہ مال جو غلط طریقے سے آتا ہے وہ انسان کو سکون نہیں دیتا وہ اور پریشانی کے اندر مبتلا کرتا ہے وہ تو حبون المال حبن جمبا تم بے بے طریقے سے یعنی بے جا بے جا تم دنیا سے محبت کرتے ہو بے جا دنیا کی محبت یہ ہے کہ انسان ہر طرح کا مال جمع کرنے کی کوشش کرے جھوٹ سے ہو چوری سے ہو رشوت سے ہو جیسے بھی ہو مال کی جب بے تکی محبت ہو تو پھر حرام حلال سب جمع کرتا ہے جو خوف خدا والا شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے میرے یہ یہ میرا نہیں ہے فرمایا جب زمین ہم بار کر دی جائے گی لا ترافیہ ایوا جم امتا تم زمین میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھو گے حساب کے لیے تیار کر دی جائے گی آپ کا رب بھی آئے گا کما ہوا شان ہو فرشتے آئیں گے حساب کے لیے اور اس دن نصیحت انسان حاصل کر لے گا لیکن کیا فائدہ اس دن نصیحت حاصل کرنے کا نصیحت تو کام نہیں آئے گی آج دنیا میں نصیحت کو حاصل کرنا اس پر عمل کرنے کا فائدہ ہے اور وہ انسان یہ کہے گا آج تو میں نے دنیا آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا کاش کہ میں نے کچھ نیکی آخرت کے لحاظ سے بھیجی ہوتی تو میرے کام آتی اس دن کے افسوس ایک افسوس ہی ہے اور آج اس کی فکر کارآمد ہے فیو ذلّہ زب اس جیسا عذاب بھی کوئی نہیں ہوگا اس جیسے کوئی پکڑ بھی یعنی بہت سخت عذاب ہوگا ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں بس آپ کے رب کی طرف چلو اللہ تم سے راضی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی نیک بندوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ نفس کی تین قسمیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ایک نفس امارہ جو سورہ یوسف میں بیان کیا ہے اور ایک نفس لبامہ جو کل کے سبق میں سورہ قیامہ میں بیان ہوا ہے اور ایک نفس مطمئنہ جو یہاں بیان ہوا نفس امارہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور جب تربیت صحیح نہ ہو ماحول صحیح نہ ہو تو انسان وہ گناہ کر پاتا ہے اور پھر ایک نفس لبوامہ ہے جس کو سورہ قیامہ میں بیان کیا انتیسویں پارے میں کہ جس انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے جب تنہائی میں آتا ہے کچھ سوچتا ہے اپنی نیکی اور گناہ تو نفس لبوامہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یوں زیادتی کیوں کی ہے اس کو کیوں مارا ہے برا بھلا کیوں کہا ہے فلانے کا پیسہ کیوں کھایا ہے یا نماز کی سستی کیوں کرتے ہو یا اس طرح کی چیزیں یا فلانا چیز گندی کھانا پینا یہ کیوں یہ نفس لبوامہ اس وقت تک ملامت کرتا ہے جب انسان کے اندر کچھ ایمان کی چنگاری ہو نفس لوامہ کی ملامت کی وجہ سے انسان توبہ کی طرف آ جاتا ہے اگر اور پھر نیکیوں میں لگ جاتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو نفس مطمئنہ یہ نفس انبیاء علیہ السلام اولیاء اظام صحابہ کرام کا ہے پھر یہ بندہ بھی اس جماعت میں داخل ہو جاتا ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے